عمارہ بن قاقا کے ایک دوسرے شاگرد ابن فضیل نے اسی سنت کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خام سونا چار افراد زید الخیل اقرا بن حابس اینہ بن حسن اور القامہ بن علاسا یا عامر بن طفیل رضی اللہ عنہم میں تقسیم کیا اور عبد الواحد کی روایت کی طرح ابری ہوئی پیشانی والا کہا اور انہوں نے اس کی اصل سے یعنی جس سے اس کا تعلق ہے ایک قوم نکلے گی کے الفاظ بیان کیے اور لئن ادرکتا لأقتلنہم قتل سمود یعنی اگر میں نے ان کو پا لیا تو ان کو اس طرح قتل کروں گا جس طرح سمود قتل ہوئے کے الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو چوون